ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يسدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يسدفون <clears throat> الله رب العزت ہمیں اپنی طرف سے جن انعامات کا ہمارے اوپر جن احسانات کا بار بار تذکرہ کرتا ہے ان میں سب سے بڑا انعام و احسان اللہ کی طرف سے قرآن کا اتارا جانا ہے بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں اور بہت ساری احادیث نبویہ میں اللہ تعالی نے اس بات کو بہت بڑا احسان انعام شمار فرمایا کہ اے انسانوں ہم نے تمہارے اوپر کتاب اتاری ہے تمہارا بہت بڑا کام تمہاری بہت ساری مدد ہم نے کتاب اتار کر کر دی اب تمہارے ذمہ مختصر کام رہ گیا ہے اس کتاب کی اطاعت اتباع ہمارا حکم تمہارا عمل اللہ رب العزت نے انسان کو مکلف نہیں ٹھہرایا کہ وہ اپنے لیے تقنین تشریح نظام کا وضع کرنا کوڈ آف لائف متعین کرنا اس بکھیڑے میں الجھے کہ اگر انسان اس کام میں پڑا تو وہ یقیناً ظلم کر بیٹھے گا کیونکہ اس کا علم اس کا ادراک ناقص ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں کیا بتلاتا ہے کہ اللہ عالم ہے اس نے تم کو پیدا کیا ہے تمہاری طبیعت تمہاری فطرت تمہارے اندر تما عرف حوث خواہشات کا تتبع بشریت کا غلبہ یہ بہت سارے نقص ان تعلمون تم نہیں جانتے تشریح کے لیے تقنیم کے لیے علم کامل اکمل ضروری ہے اور علم اکمل اللہ کو حاصل ہے انسان کو نہیں تو فرمایا بلّہ ہو یا عالم اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا آگ سے نار سے جنات و شیاطین کو پیدا کیا اس نے خمیر اٹھائے اس نے فطرت و تقدیر بنائی وہ قانون سازی کرتا ہے وہ تشریحی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے بلکل جالنا منکم و منہاجا اللہ کہتا ہے بنی نوع انسان تمہاری اقوام و ملل سب کے لیے ہم نے شریعت و منہاج متعین کیا ہے ہم نے یہ کام تم پر نہیں چھوڑا تمہارے ذمے کیا کام ہے سوتی او ہو تحتدو تم ہماری کتابوں ہماری شریعت ہمارے احکام کی اتباع کرو گے سیدھے چلتے رہو گے گھر پہنچ جاؤ گے ان تو ہو اگر تم اللہ کی کتاب اس کتاب کا پریکٹیکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عمل نمونہ سنت سیرت تو ہو اس کو فالو کرو گے اس کی اطاعت کرو گے تحتا تو منزل تک چلے جاؤ اللہ رب العزت اس بارے میں اتنا حساس ہے ایکسٹرا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی یہ کام نہیں کیا تشریح و تقنین کا کام وضع شریعت کا کام اللہ نے یہ کام محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں نہیں دیا کیا ذمہ داری لگائی فرمایا بما المبین ہم نے اپنے رسول کے ذمہ کیا کام لگایا ہمارا شریعت ہمارا قانون ہمارا پیغام ہمارے بندوں کے نام پہنچا دو اللہ رب العزت نے موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم اسماعیل علیہ بسلاب وسلام اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سارے رسول کسی کے ذمے میں یہ کام نہیں لگایا کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ تشریحی حق پر استعمال کرے کیا کام ہے انبیاء کا تبلیغ دعوت تبلیغ رسالت بڑی حساس بات عرض کر رہا ہوں یا یوہر رسول بلغ ما انزل ان دلا الئی کا مر اے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ڈیپوٹیشن ہے آپ کی جورسڈکشن کیا ہے ذمہ داری کیا ہے بلغ پہنچا کیا پہنچانا ہے ضلع کا علیمربک جو تیرے رب کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے تیرے دل پر اتارا گیا ہے اس اللہ کی منزل شریعت کو پہنچا خود اس میں کوئی ترمیم کوئی تغیر کوئی تبدیلی مت کر نظریاتی کونسلیں کیا منتخب پارلیمنٹیں کیا یہ عوامی اسمبلیاں کیا حکام کی وضع کردہ کیبنٹ کابینہ کے یہ وزارا اللہ رب العزت کے اس انداز کو محمد الرسول اللہ کے اس ساری ذمہ داری کو سمجھتے ہیں صحیح معنی میں جو آج وہ شریعت میں اللہ کے قانون میں حدود میں تعزیرات میں تغیر و تبدل کرنے میں کوئی سینٹ کوئی پارلیمنٹ کوئی اسمبلی کوئی مینڈیٹ محمد الرسول اللہ کے درجہ مقام و منصب کو پہنچتا ہے یقیناً مسلمانوں کے جتنے منتخب ادارے ہیں اگر ان کے اندر ایک ذرہ ایمان کا باقی ہے تو وہ یہ مانیں گے کہ ہاں کوئی عوامی مینڈیٹ کوئی منتخب ادارہ محمد الرسول اللہ کے منصب کو مقام کو حیثیت کو نہیں پہنچتا اس منصب پر حامل محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کیا اختیار عطا کرتا ہے یا یور رسول و بلغ اے ہمارے رسول اے رسولوں کے سردار اے نبیوں کے سردار دنیا و آخرت کے سردار کام کیا کرنا ہے بن لے پہنچاؤ کیا پہنچانا ہے جو گھر میں بیٹھ کے بنا لو جو ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر سے مشورہ کر لو وہ پہنچانا ہے اللہ اکبر فرمایا ما ان جلا الہی چندربے کا جو تیرے اوپر تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ پہنچا تفعل اگر اے نبی آپ نے یہ تبلیغ کا کام نہ کیا رسالتا ہوں تو پھر آپ نے اللہ کی رسالت کو مکمل نہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے لوگ مخالف ہو جائیں گے دنیا ساری ٹوٹ پڑے گی مجھ پر حملے ہو جائیں گے ہمارا ملک نہیں بچے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو گارنٹی پرووائڈ کرتا ہے واللہ ہو یا حسینوں کا من الناس لوگوں کی شدتوں ان کے حملوں ان کی ناراضگیوں ان کے بائیکاٹ سے تجھے اللہ بچائے گا تو ہمارا تبلیغ منزل شریعت کا کام کر فرمایا وہاں کتاب ان یہ ہے کتاب الاسلام نیم سے ونات تک یہ کتاب ہے اس کتاب میں اللہ رب العزت نے لا ریب کتاب اللہ نے اتاری اس میں طبیان تفصیل تقنین تشریح کوڈ آف لائف مردوں کے حقوق عورتوں کے حقوق تحفظات کے دفاع سارے کے سارے اللہ رب العزت نے اس قرآن میں اتار کے کہا اک من تو لکم دین دینا تم ایک دو ہزار چھ کا پکھنڈ بازی کرتے ہو اکمل تو لکم دین میں نے آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اپنے دین کو مکمل کیا اکمل تو علیکم نعمت میں خالق تمہارا سب کا اپنے انعام کو اپنی نعمت کو اتمام کر دیا اور میں نے یہ چاہا ہے کہ میں قانون سازی کروں تم عملی ثبوت مہیا کرو اطاعت کرو کتاب اللہ اکبر اللہ کی قسم کیا شان ہے کیا حیبت ہے اللہ کی طرف سے کیا رحمت ہے انسانوں کے لیے کیا آسانی ہے وہ کتاب لو یہ کتاب ہے یہ نصاب ہے یہ قانون ہے یہ شریعت ہے اس میں عدل ہے اس میں تمہارے حقوق کی مراحت ہے اس میں اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنی مخلوق کے سردار انسان کے لیے ایک نظام دیا ہے اس کا معاشرہ اس کی سوسائٹی اس کے آدمی اس کی عورتیں اس کے بچے اس کی بچیاں اس کی نسل اس کا ورثہ اس کا مجتمع اس کی سوسائٹی اس کی تعلیم معیشت معاش انزل نہ ہو ہم نے سب اس میں نازل کر مبارکن ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے اس میں برکت رکھی ہے نقص نہیں ہے کبھی نہیں ہے ظلم اس میں نہیں ہے اس نہیں ہے مبارکن یہ برکت والی ہے ہم نے ڈالی بیو تم نے کیا کرنا ہے اسلام آباد میں کوئی مشرف ہو ریاض سعودی عرب میں کوئی عبداللہ ہو قاہرہ میں کوئی حسنی ہو یمن حضر میں کوئی بچار علی صالح ہو کیا کرنا ہے اتبع تم نے اس کی ابتدا کرنی ہے فالو کرنا ہے عمل کرنا ہے بطو اور اللہ سے ڈرنا ہے شرارت نہیں کرنا تحریف نہیں کرنی تبدیلی نہیں لانی تغیر پیدا نہیں کرنا تو کتاب و تک فرون بباغ آدھا مان لینا آدھا چھوڑ دینا یہ جہالت تم نے نہیں کرنی بتا اللہ سے ڈر کر اتنا ہو اس پر عمل کر لال تاکہ تمہارے معاشرے کامیاب ہوں تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو تمہاری عورت بھی مطمئن ہو تمہارا آدمی بھی مطمئن ہو تمہارا معاشرہ بھی فلاحی ہو تمہاری ریاستیں بھی کامیاب ہو تمہارے سارے انفراسٹرکچر فلاحی ہو فلاحی پر جب اللہ رحم کرتا ہے تو دنیا بہار ہوتی ہے یہ ہے اسلام جس کو آج ہم نظریاتی کونسلوں کے خریدے ہوئے لوگ عوام کے اندر جہال کی خریدی ہوئی زبانیں اللہ کے دین سے بھاگی ہوئی چند عورتیں کافروں کی چند این جی او دنیا کے چند ٹکے اپنی بہت ساری کم علمی اور جہالت اس کی بنیاد پر آج اس کو بدل رہے ہیں بننا اتمام اتنا میں کے لیے حاکموں پر صدروں سفیروں پر جرنیلوں وزیروں پر مولویوں مفتیوں پر نظریاتی کونسلوں پر ملک کے پروفیسروں پر میڈیا کے نیٹ ورک پر اتمام حجت کے لیے ہم یہ بات واضح طور پر کہتے ہیں آج جس عمل میں ہم اپنے ملک کو ملوث کر چکے ہیں اللہ کی قسم یہ وہ عمل ہے یہ وہ جریمہ ہے یہ وہ صنعت ہے جس میں یہودی ملوث ہوئے تھے اللہ رب العزت نے ان کے ان پر لانتوں کے پھتے لگا ہم تو لائٹ پیٹ کر رہے ہیں نا اپنے جرائم کو سیاسی ایجوکیشن سمجھ رہے ہیں ان شرارتوں کو اللہ رب العزت اس مسئلہ میں بہت حساس ہے کسی ایک سبھی کو کسی ایک سبھی میں روئے زمین پر سارے بنی آدم مل کر ایک مسئلے پر جمع ہو کہ اس کو یوں بدل دو اللہ کی قسم نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول کو نہ کسی امام کو نہ ساتوں بر آدموں کے کل مخلوقات کو یہ حق نہیں ہے کہ میرے رب کے ایک حکم کو تبدیل کر اللہ کے حکموں کو کون بدلتا ہے آئیے ذرا اس کا جائزہ لیں قرآن مجید سے قرآن جو قوموں امتوں کی تاریخ بیان کرتا ہے انسان کب اتنا پتھر دل ہوتا ہے کب انسان اتنا جرت مند ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے رب رحمان کے حکم کو بدلتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے پہلے کی چند قوموں کا ذکر کرتا جرائم ہیں ان کے یو ہر رفون الکلم ہم مواز اللہ کی شریعت کو اللہ کے قانون کو اللہ کی کتاب کے حکم کو وہ اس کی جگہ سے تحریف کر کے تبدیل کر کون ہے اللہ فرماتا جہلنا نا قلوبہ ہوں ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا خالق کا حکم مالک کی آیت اپنے الہ اپنے معبود کا حکم تبدیل کرنے لگا سب ماں نقض ہندی ساک ہوں لہنا ہوں بجالنا قلوب ہوں کافیا جو ہر رسون الکلم ہم نواز میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے نمائندگان کو سمجھاؤ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دوں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے یہودیوں کا ذکر کیا ہم اب وہ جرائم کر رہے ہیں یہودی ہم سے وہ جرائم کروا رہے ہیں جو جرائم یہودیوں کی فطرت ثانیہ بن چکے وہ اللہ کے مغزوب علیہم قرار دیے جا چکے ان پر لانتوں کے فیصلے آسمانوں سے آ چکے چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ صاف صاف اعلان کرتے یہودی اللہ سے کیے وعدے توڑتے تھے نقض می میسا آئیے ذرا سوچے ہم ہم نے یہ جرم تو نہیں کیا فنکشنل مسلم لیگ سے کاف مسلم لیگ تک محمد علی جنا سے مشرف صدر تک آؤ تو ذرا غور کریں نقض ہی میسا کا جرم ہم سے تو نہیں ہوا کہیں ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم آج پاکستان کو کیا مطلب دے رہے ہمارے اس وعدے کے کیا معنی ہے اس کا کیا تقاضا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمارا یہ عہد ہمارا یہ انصاف ہمارے باپوں کا ہمارے بڑوں کا اس امرتسر سے اس بمبئی سے اس دہلی سے اس پنجاب سے ہندوستان سے ہندو بےمان سے ہندوستان سے ہم نے جب یہ ملک مانگا یہ چھینا اس کو کاٹا اس کے لیے کٹے ہم نے کیا کہا تھا اللہ سے یا اللہ ملک ہٹا کر ہم ملک تجھ کو دیں گے اس کا مطلب تیرا نام رکھیں گے تیرا کلام رکھیں گے کیا ہم نے وعدہ پورا کیا اڑتالیس سے پچاس پچاس سے ساٹھ ستر اسی نبے ان پانچ دہائیوں میں ان پچاس سالوں میں ہماری کسی حکومت میں حکمران جماعت میں کسی سیاسی ٹولے نے کسی منتخب گروپ نے کسی فوجی عامر قابض نے اس وعدے کا اللہ سے کی عہد کا کوئی ساتھ کوئی اہتمام کیا آئلی قوانین بنائے ہم نے ایوب خان کے دور میں کیا قانون سازی کی ہم نے secular Pakistan republican Pakistan democratic Pakistan dictatorship کا مارا ہوا پاکستان ہر جماعت کو فوجی صدروں کو سول وزیر اعظموں کو نظیروں نوابوں کو تیروں تلواروں کو ہر سیاسی نظام کو ہم نے پوری چھوٹ دی اللہ کی قسم اگر نہیں اجازت دی تو رب رحمان کو ہم نے اجازت نہیں دی کہ پاکستان نے اپنا قرآن ناپس کل بھی تو یہ محاکمہ ہوگا نا قیامت کو آ ذرا اس کی ایک جھلک دنیا میں دیکھ لو ملک اللہ نے دیا ہم نے وہ ملک ساری جماعتوں کو باری باری دے دیا لو تم سب اپنا چسکا اپنا چاؤ اپنی ایکسرسائز اپنے ایکسپیریمنٹ جو چاہو کرو مگر ایک بات نہیں کرنی قرآن کو اللہ رب العزت کے آزاد کو اس ملک میں نافذ نہیں ہونے کی قسم نہ کوئی سیاسی جماعت نہ کوئی اپوزیشن نہ منتخب نمائندگان نہ فوجی حکمران سارے کے سارے اس گناہ کبیرہ میں برابر کے مبتلا ہے کوئی مستقبلہ نہیں ہم انشاءاللہ دعوت حقہ کو پیش کرتے ہیں ہمارا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے ہم تو تیار تھے اللہ کی قسم تیار تھے فوجی وردی میں خاکی کپڑے میں آ کے کوئی اللہ کا بندہ کہتا میں اللہ کو دے دوں گا یہ ملک ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار اللہ کی قسم مجھے یقین ہے پاکستان کے سارے عوام اس حاکم کے پیچھے چل پڑتے جو اس ملک میں اللہ کا قانون لگا دیتا مگر ہم نے یہ ایکسرسائز نہیں نہ سیاسیوں نے نہ حزب اختلاف نے نہ حزب اقتدار نے نہ سول سیکٹر نے نہ فوجی جنتا نے نقض نیساک معاہدہ توڑا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہم سب نے چھوڑا اللہ کہتا اچھا ذرا اپنے سے پہلے تم یہودیوں کو دیکھ لو سب ماں نقز ہوں جب انہوں نے ہم سے کیے معاہدے توڑ دیے وہ ہم سے آزادی چاہتے تھے حکومت چاہتے تھے فرعونوں کے قتل چاہتے تھے مصر کے تخت چاہتے تھے ہم نے نبی دے دیا نبوت بھی دی حکم بھی دیا کتاب بھی دی آزادی بھی دی حاکمیت بھی دی دشمنوں کا سفایا کر دیا سلطنت قدموں تلے پھیلا دی بما نقضهم ہوں جب انہوں نے ہمارے معاہدے توڑ دیے لال ہم نے ان پر لعنتیں کی بجالنا قلوب ہم اور ہم نے ان کے دلوں کو پتھر کر سخت کر یہ پتھر دلی کی انتہا ہے نا کہ نظریاتی کونسل کا ٹولہ آسمانی شریعت کی تبدیلی میں فیور کر رہا ہو کرائے کے خریدے ہوئے پروفیسر آسمانی شریعت کی تبدیلی میں سفارشات کر رہے ہو اللہ کہتا ہم نے کیا کیا لہن ایک تو ہم نے لعنتیں کی لہنت کے کیا معنی ہوتے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں لہنت کے معنی رحمت سے دوری لہنت جو بڑا کامن لفظ ہے نا ہم گالی میں استعمال کرتے ہیں لہنت کے معنی اللہ اپنی رحمت سے دھکار دیتا جاؤ تیری اسمبلی تیری پارلیمنٹ تیرا پبلک مینڈیٹ تجھے لوگوں کی رضا کی پرواہ تجھے میرے قانون میری کتاب میری وحی میری شریعت میری دنیا اپنا حساب اس کی پرواہ نہیں جا تو میری رحمت سے دور ہے یہ ملعون ہوتا ہے ہم تو اس کو صرف گالی سمجھتے ہیں نا اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے رحمت نا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور جس جو اللہ کی رحمت سے دور ہو اللہ کہتا جہلنا قلوبہم قاسیہ پھر ہم نے یہودیوں کے دل پتھر کر دیے رحمت ان سے چھین لی تم مقصد من بعد نمبا اے کا اے بنی اسرائیل اللہ قرآن میں کہتا ہے پھر تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے تمہارے دل پتھر ہو گئے تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے اللہ نے قلب یہود کی سختی میں مثال دے دی پتھر کی پھر تین مرحلوں میں پتھروں کی صفائی دیتا پھر رب رحمان ممکن ہے پتھر نے فریاد کی ہو یا اللہ میں تو تیرا متی ہوں تیرا متبع ہوں اللہ میں تیرا تیرے حکم سے ڈر جاتا ہوں پھٹ جاتا ہوں یہودی مجھ سے زیادہ سخت ہے نا پرانی مزید میں وہ ان من الحجارہ سے لما یا تفجر منہ انہار تم کل حجارت سے یہودیوں تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی مانیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت اب ہماری نگاہ میں سب سے سخت پتھر ہے اللہ کہتا ہے یہودی پتھر سے زیادہ پہلے پتھر کی مثال دی یقیناً پتھروں نے فریادیں کی ہوں گی اللہ نے صفائیاں قبول کر لی فرمایا من الحجارت لما یا تفجر منہ انہار پتھر سے تو نہریں پھوٹ نکلی منہا لما یس چکا کو موسا اللہ کا نام لے کے آسا مارتے تھے پتھر پھٹتا تھا تو نہریں پھوٹتی تھی منہا لما یہ من خشیت اللہ پور پتھر تھا پور پہاڑ تھا اللہ نے تجلی فرمائی اللہ کے ڈر سے حیرت و جلال سے پتھر ریزا ریزا ہو گیا مگر یہ مجرم شریعتوں میں بدلنے والا یہ پتھر سے زیادہ پتھر کیا کرتا ہے ہر الکلمہ عن النوازی اللہ کے قانون کو اللہ کے کلام کو اللہ کے حکم کو اس کی جگہ سے اس کے معنی سے اس کے ٹیکسٹ اور سول سے بدلتا ہے آج یہودی قانون سازی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں should be followed by text and soul کہتے ہیں ہمارا قانون پہلے وعدہ توڑا اللہ نے دل پتھر کیے جب دل سخت ہوئے تو شریعتوں میں تبدیلیاں کی اللہ کی قسم میرے بھائیوں اور پاکستان کے عوام اور حکمران اور سیاست دان اور مجلس عمل کے جلوس نکالنے والے سارے کے سارے برادران ذرا اس بات کو دیکھو کہ آج ہم اللہ کی شریعت میں تحریر تغیر تبدیلی تک پہنچ چکے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں اللہ کی قسم سچی راہ صحیح طریقہ معلوم نہیں کس چیز کو آج ہم بدل رہے ہیں ایک ایک کر کے سب سے پہلے تحفظ حقوق لسواں کے نام پر بدکاری زنا بر رضا کانسینٹ کے ساتھ یہ کتنی سنگین ضرب ہے ہم نے اس اخلاقی معاشرتی برائی کو از خود اصطلاح گھر کے ٹرم وضع کر کے جنا دل جبر زنا دل رضا زنا بل جبر میں ہم آخری سزائیں گھڑ رہے ہیں اور زنا بل رضا یاریاں دوستیاں friendship boyfriend girlfriend سارے کا گیٹ وے کھولنے کے لیے ہم کانسینٹ کے ساتھ مرضی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ زنا بد اخلاقی بد کرداری کو چھوٹ آسانی نرمی مہیا کر رہے ہیں میں بہت نرم کر کے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا میرے ذہن کے اندر انشاءاللہ کوئی سیاسی دنگل حکومتی اور اپوزیشن کا کوئی دنگل میرا کوئی نسبت انتصاب کسی سیاسی جھنڈے پھٹے واسکٹ وردی سے نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے کانسینٹ کے ساتھ آزاد مرضی کے ساتھ جو اصل بنا ہے ہم اس کو لبرل لینئن لائٹ ٹیک لافل مداخلت ریاست یا قانون یا شریعت سزا سے آزاد بدکاروں کو بے خوف ہم یہ معاشرہ یہ پس تیار کر رہے ہیں ہمارا دعویٰ کیا ہے ہم بہت ماڈریٹ ہیں بڑے لبرل ہیں بڑے آزاد خیال ہیں روشن خیال ہیں بلکہ روشن خیال ایک صحابی نبی علیہ السلاط وسلام کے زمانے کا ایک بدو ایمان لا چکا پر تربیت اسلامی نہیں ہے دوستیاں رکھتا ہے ناجائز عورتوں سے آپ ذرا اپنی گراوٹ کا اندازہ کیجیے گا اس مثال سے جو میں حرض کرنے جا رہا ہوں بدو جس کو ہم کہتے ہیں پینڈو دیسی بادیا جنگل کا رہنے والا آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اپنی دوست عورتوں سے ناجائز ملاپ زنا کی چھٹی دے دی اجازت مانگی اس نے زنا کی اللہ اکبر ذرا کمپیریٹو آپ تجزیہ کیجئے کمپیئر کیجئے اپنے آپ کو اس معاشرے کے مقابل اور دیکھیے کہ وہ جس کو ہم جاہلی معاشرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ کتنا انسانی تھا اور ہم اس سے کتنا زیادہ گر رہے نبی علیہ السلات وسلام جو بڑے ماہر نفسیات تھے سائیکولوجسٹ تھے سامنے والے کا دماغ اس کا ذہن اس کا طبقاتی مقام اس کا مجتمع سوسائٹی انوائرمنٹ جانتے تھے آپ نے اس کو فوراً جواب نہیں دیا ہاں یا نہ میں نہیں کہا معاذ اللہ کیا فرمایا کہنے لگے اترزا لے امے کا اولی اختے کا تو جو مجھ سے چھٹی مانگ رہا ہے کیا یہ عمل تو اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنی بیٹی اور اپنی بیوی اپنی عورتوں میں تو اس بات کو پسند کرتا ہے نبی علیہ والسلام نے اس کو جنا بل رضا میں فوراً جواب نہیں دیا اس کی بیماری کو سمجھ گئے اس کے ذہن کو کھولنے کے لیے فرمایا اطرزا لے امنے کا او لے اختے کا بعض روایات میں ہے او لے بنتے کا وہ سوجاتے کا اے پوچھنے والے سائل تو جس بات کی چھٹی مانگ رہا ہے کیا تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں میں اپنی بیٹی اپنی بیوی اپنی ماں اپنی بہن اپنی آبرو محرمات میں تو پسند کرتا ہے کہ کوئی یہ عمل کرے آنا لا کہنے لگا نہیں ہرگز نہیں اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے میں نے حدیث کو پڑھا اور بار بار پڑھا اور اسلام آباد کو پھرا اور بلو ایریے تک کو دیکھا اور میں نے اپنی اسمبلی کو اور تحفظ حقوق نسواں کے بل کو اور حدود میں ترمیم کو اچھی طرح پڑھا میرا دل ڈرتا ہے کہ اگر دو ہزار چھ کا کوئی آدمی ہوتا تو کہے گا ہاں پسند کرتا ہے دو ہزار چھ کا یہ جاہل مسلمان جو ٹیلی نور کی موبائل لنک کی سمیں لے کے سمیں لے کے کنیکشن لے کے اپنی کماری حرمتوں کو کماری بیٹیوں کو دیتا ہے ننگے منہ لے کے جاتا ہے ان کو انگریزی لباس میں اسلام آباد کی سڑکوں میں گھماتا ہے ان کو آزادی کی رغبت دلاتا ہے اللہ کی قسم یہ مسلمان ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں میں اپنی عزت میں اپنی حرمت میں اپنی عورت میں ضلع کو برداشت کرتا ہوں پسند کرتا ہوں جھانک لو اپنے اندر اور پوچھ لو اپنے آپ سے یا قائد اعظم اوپن مخلوط یونیورسٹی سے یا پنجاب مخلوط یونیورسٹی سے یا اسمبلی میں آدھی سے زیادہ عورتوں سے یا ایئرپورٹ پر ننگے منہ اور بے پرد ننگے جسموں والی بدکار عورتوں سے یا اعتدال پسندی کے نعرے سے اپنے اس ایجنڈا سے اللہ کی قسم گرے بانوں میں جھانک کے محمد الرسول اللہ کے اس سوال کا جواب دو کیا ہم اپنے معاشرے میں یہ پسند نہیں کرتے آپ double P H D moderate up to date پاکستانیوں بدو بہتر تھا اللہ کی قسم بدو بہتر تھا کسی عورت سے آنکھ میں تکا تھا اس جاہل کا تب جب وہ بیچارہ جہالت میں تھا جب نبی علیہ السلام نے علم کو عقل کو قوت تجزیہ کو انسانیت کو بشریت اعلیٰ کو جھنجھوڑا فوراً کہنے لگا نہیں یا محمد نہیں میں اپنی عورت میں اپنی حرمت میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی ہاتھ ڈالے اللہ کی قسم اسلام آبادیوں میں معذرت بھی نہیں کرتا صاف کہتا ہوں ہم اس بدو سے گر گئے ہیں کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں یہ چھٹی دے رہے ہیں کیا ہم نے نیٹ کو نہیں کھولا اور گندی ترقی کے مالک میں ہم نے پلیز نیٹ کو انٹرنیٹ کی لانت کو ان ویب سائٹوں کو ان سارے گند کے گٹر کو ہم نے اپنی بیٹیوں تک اپنے بچوں تک خود آسانی سے مہیا نہیں کیا بتلاؤ اللہ کی قسم اور G six G eight F seven F eight میں رہنے والے بنگلوں میں بیٹیوں کو پالنے والے بتلاؤ جب تمہاری بیٹیاں انٹرنیٹ پر آزاد ہے ساری ویب سائٹ ہے ساری چیٹنگ ہے پوری دنیا تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں ماؤس کے ساتھ جس ویب سائٹ کو چاہے وہ وزٹ کر سکتی ہے بتلاؤ پاکستان کے مسلمان کیا تو اپنی حرمت میں زنا کو آزادی نہیں دے رہا سمجھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ کا اللہ تعالیٰ محتاج ہے ہماری سجدوں کا جھوٹے سجدوں کا اللہ محتاج ہے اسلام آباد جی ماڈریٹ تجھے بڑا فخر ہے نا کہ تیری بیٹی انٹرنیٹ استعمال کرنا جانتی ہے بتلا کیا انٹرنیٹ کے اندر فحاشی ننگا پن گندگی چیٹنگ بدکاری اور جنا کے مناظر کو دیکھنے کے لیے دیکھنے سے روکنے کے لیے تیری کوئی کمانڈ تیرے گھر پر ہے نبی علیہ السلام نے اس کو کہا اطردا لے ان کا لے اختے کا کھڑا کر اپنے آپ کو پاکستان دو ہزار چھ کے لبرل اعتدال پسند مسلمان کہ اگر اللہ کے نبی مجھ سے پوچھے اور میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کے پاس انٹرنیٹ ہے استعمال کرتی ہے اس کے پاس باقاعدہ پاس ورڈ ہے وہ لگائے تو کھلتا ہے میں چاہوں تو نہیں کھول سکتا میں چاہوں تو نہیں روک سکتا کیا میں اپنی بیٹی اپنی عورت اپنی حرمت اپنی عزت کو چاہتا نہیں ہوں یہ ثبوت نہیں ہے کہ میں معاشروں کے اختلاف خاندان کے برباد میں سب خلق ملک خود اللہ کہتا ہوں آزانے دینے والوں اور میرا نام لینے والو و اہلیکم نارا اپنی جانوں کو اور اپنے بیوی بچوں کو آگ سے بچا لو بچا لو ان تم اپنی جانوں کو وہ اہلی کم اہلی کم وہ کس کو کہتے ہیں اہل میں بیوی اہل میں بیٹی اہل میں بہن اہل میں بہو اہل میں بیٹا سارا میرا گھر جن کے لیے میں نے ساری سہولتیں سارے پاس ورڈ سارے انٹرنیٹ ساری ویب سائٹ پوری دنیا بال ٹاپ سارے کھول کے دیتا ہوں اہل میں وہ ہے اللہ کہتا تو بچا اللہ ان گھاٹے والے کون ہیں بینک کرپٹ کون ہیں اور بینکروں کو وزیر اعظم بنانے والوں اللہ کہتا ہے ہے ان الخاسرین بینک کون اللہ سوچا ہوں جنہوں نے تباہ کیا اپنی جانوں کو اور اپنی بیویوں بچوں بیٹوں کو یوم قیامت قیامت کے دن بینک کرپٹ وہ ہے اللہ و کنگال وہ ہے خسارہ اس کا ہم ایک اور افط سے بات کرتے ہیں اس پاکستان میں اس اسلام آباد میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی قسم ہم آپ کے دوست آپ کے ناصر ہم خیر خواہ ہم چاہتے ہیں یا اللہ جو حکمرانی کی کرسی پر ہے اس کا بیٹا اور بیٹی بھی جنت میں جائے جو اپوزیشن کے بینچ پر ہے اللہ اس کی آل اولاد بھی جنت میں جائے ہم چاہتے ہیں یا اللہ سولہ کروڑ پاکستانی ہمارے یہ بھائی ہماری یہ بہنیں یہ سب جنت میں جائے تباہی سے بچ جائے یہ باعزت ہو آبرو مند ہو ان کے گھروں میں دنا نہ ہو اس کو فجور نہ ہو عزتوں پر ڈاکے نہ ہو اللہ کی قسم ہم اس کے سوا کوئی مطلب نہیں اللہ اللہ کہتا تیرے ڈالر پاؤنڈ رول گئے تو کوئی فرق نہیں پڑا میں ہوں نا تجھے دے دوں گا لیکن اگر تیری عزت تیری بیوی تیرا گھر تیرا خاندان تباہ ہو گیا جا تیرے پلے نہ نہ گھر بچا درد سازشوں کو سمجھو سازشوں کو پیچھے یہودی ہے وہ یہودی حکمرانوں سے کہتا ہے تم نے ایجنڈا نافذ نہیں کیا حکمران بیچارے نظریاتی کونسلوں سے خریدے ہوئے پروفیسروں سے اسمبلی کی زنانی رکنوں سے سینٹ کی جنا عورت ارکان سے حکمران منتیں کرتے ہیں کرسی مل جائے لمبا عہدہ ہو جائے تم نرمیاں کر لو اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم یہ شرک ہے امریکہ کو مالک ماننا اس سے ڈر کے بات کرنا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ حاکم بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے اپوزیشن والا بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے سارے کافر سے ڈر کے یہ ظلم کر رہے ہیں اللہ کی قسم یاد رکھو نہ کافر کو بقا ہے نہ ان کے نظاموں کو بقا ہے بقا اللہ کو اللہ کی شریعت کو اللہ کے قرآن کو محمد ذیشان کو ان شاء اللہ بقا اس کو ہے آؤ کافروں سے دوستیاں ان سے تعلقات ان کے سارے نظام سسٹم فالو کرنا چھوڑ دو ہمارے پاس قرآن ہے اللہ کہتا صورت آراف میں بہادا کتاب اور کافی پر حلف اٹھانے والوں اللہ کہتا میں نے قرآن دیا ہے تیس پارے دیے ہیں تیئیس سال میں دیے ہیں جبریل امین کو محمد زیشان کے قلب پر بھیجا ہے لا ہے ہم نے اس کو اتارا ہے تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں خدا گائیڈنس ہے عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق وراثت کے حقوق ثقافت کے حقوق شریعت کے انداز سارے کے سارے ہدن پورا کوڈ آف لائف اللہ کہتا میرے قرآن میں ہے میں تیرا رب رحمان ہوں تو خود کو نہیں جانتا انتم لا تعلمون واللہ یعلم میں تجھے جانتا ہوں میں تیرے لیے قانون بھیجوں گا تو صرف عمل کرتا یہ بچا ہوا ملک تھا اللہ کی قسم غیرت مند ملک طاقتور ملک اس ملک میں اللہ کا نام اللہ سے پیار شریعت سے محبت شریعت کا خوف شریعت کی برتری شریعت کی حمت روب محبت دلوں میں تھی اور میرے بھائیوں ایک دن میں چیزیں خراب نہیں ہوا کرتی آج تم عورت کو آزادی دو گے تحفظ حقوق نسواں بل پاس کرو گے ان عورتوں کو بنا کی بدکاری کی آزادیاں